کہتا ہے ترجمہ سن لو اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا ان لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں اور بے خبر ہیں اور قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے ایمان سے کہو قیامت کے دن پتھر اٹھیں گے یا انسان اٹھیں گے جن اٹھیں گے قیامت کے دن جن اٹھیں گے انسان اٹھیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے پتھر بھی دشمن ہوتے ہیں یہ بت بت نہیں انسان تھے کسی ولی کی تصویر تھی اور ان کی پوجا پاٹ کا انکار کریں گے کیا انکار پتھر کرتے ہیں انسان کرتے ہیں ذرا اپنے ایمان سے کہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں آیت میں کن کا تذکرہ ہو رہا ہے کیا قیامت کے روز پتھر کی مورتیاں مشرقین کی دشمن ہو جائیں گی کبھی نہیں نہیں نہیں یہ آیت گواہ ہے کہ یہاں مراد انبیاء اور اولیاء ہیں اور یہ بات طے ہے کہ بعد از وفات کوئی بھی دنیا والوں کی پکار صدا التجا کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا قرآن کریم سورہ یونس میں فرماتے ہیں یہ چٹھی دلیل ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ عن عبادتكم لغافلين ترجمہ سن لو رب کریم فرماتے ہیں جس روز ہم جمع کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو ٹہر جاؤ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی ساری انسانیت جمع ہو جائے گی ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے مکان ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی جن کو تم پوجتے تھے جن کو پکارتے تھے ان اولیاء اور ان بتوں کے جو مالک تھے یعنی جن کی یہ بت بنائے ہوئے تھے ان کو عبد یعنی گویا کہ عبد القادر جیلانی کو بھی روکیں گے کہ تم بھی ٹھہر جاؤ اور جو عبد القادر جیلانی کو پوجنے والے ہیں ان کو بھی کہیں گے تم بھی ٹھہر جاؤ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان یہ جن کو یہ لوگ پوجتے تھے وہ سب ان سے جدا ہو جائیں گے اور کہیں گے کون کہیں گے قال شرکاؤہم ان کے شریک کہیں گے جن کو ان لوگوں نے پکارا ہے جن کے نام کی نظر و نیازیں کی ہیں وہ لوگ کہیں گے اپنے پکارنے والوں کو جن لوگوں نے ان کو پکارا ہے یعنی جیلانی یا دوسرے بزرگ یا دوسرے امبیا جن کی عبادت کی گئی ہے وہ سارے کے سارے ان اپنے پکارنے والوں سے کہیں گے تم ہماری پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے بس اللہ کافی ہے گواہ تمہارے اور ہمارے درمیان یقیناً ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر تھے اولیاء قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے انبیاء جھوٹ بولیں گے انسان جھوٹ بولیں گے نہیں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہاری آواز نہیں سنی یہ لوگ کیا کہتے ہیں سنی ہے جھوٹ بولتے ہیں <laughs> یہ تو کہتے ہیں سنتے ہیں نا ہم کہتے ہیں نہیں سنتے قیامت کے دن وہ کہیں گے ہم نے تمہاری پکار نہیں سنی یہ لوگ کیا کہتے ہیں سنی ہے جھوٹ بولتے ہیں جی ہم کیا کہتے ہیں صحیح بولا نہیں سنے کچھ بھی نہیں سنا یہاں غور کرو اس آیت میں بتوں اور پتھر کی مورتیوں کا تذکرہ ہے کبھی نہیں کیا مٹی اور پتھر کے بت میدان محشر میں جا رہے ہوں گے جن کو آواز دی جائیں گی کہ ٹہر جاؤ کبھی نہیں تم بھی اور تمہارے شریک بھی کیا یہ پتھر ہوں گے کیا پتھر کے مجسمے میدان محشر میں قسم اٹھا کر گفتگو کریں گے نہیں انسان ہوں گے قطعا نہیں معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت یونس میں انبیاء اولیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو مشرقین حاجات میں پکارتے تھے جن کے نام کی نظر و نیاز مانتے تھے ان کی قبروں پر سجدریزیاں کرتے تھے میدان محشر میں وہی بزرگ اللہ کی نام کی قسم اٹھا کر اعلان کریں گے کہ ہم تمہاری پوجا پاٹ تمہارے پکارنے تمہاری نظر و نیاز سے بے خبر اور غافر تھے ہمیں کوئی علم نہیں کہ کون ہماری قبر پر آیا اور کس نے ہمیں پکارا ہم کہتے ہیں کہ اولیاء نے سچ کہا واقعی اللہ نے پہلے سے فرمایا ہے کہ وہ نہیں سنتے اب آٹھویں دلیل دیکھ لو قرآن کی قرآن کریم کی آیتیں پکارتی ہیں انسانیت کو پکارتی ہیں بریلویوں کو بھی پکارتی ہے دیوبندیوں کو بھی پکارتی ہے پنچپیریوں کو بھی پکارتی ہے اہل حدیث کو بھی پکارتی ہے الغرض ساری دنیا کو پکارتی ہے کہ اے اللہ کے بندو اپنی اپنی کتابیں اپنے اپنے مولویوں کو اپنے اپنے پارٹی کے دستوروں کو چھوڑ دو میرے سامنے آ جاؤ میں اللہ کی کتاب ہوں ذرا میری پکار سنو قرآن کہتا ہے سور آراف ایک سو چورانوے اور ایک سو پچانوے آیتیں خالق عرض و سما کا کلام ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین صادقین أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا اللہ کے بندو ذرا اس کا ترجمہ سن لو کتنی صاف بات ہے رب کریم فرماتے ہیں بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تمہاری طرح کے بندے ہیں کیا پتر ہماری طرح بندے ہیں کیا بت ہماری طرح بندے ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ پکارتے ہیں اولیاء اور انبیاء کو یہ ان کے بارے میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح بندے ہیں عباد امثالکم سو تم ان کو پکارو فدعوہم پکارو پھر ان کو چاہیے کہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو یعنی اگر وہ واقعی سنتے ہیں تو ذرا جواب تو دے کر بتا دیں پھر لکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں تم ان کو پکارتے ہو کہ او فلانیا بابا اور اسے گاؤں او عبد الحق بہا الحق بھیڑا دک تم ان کو پکارتے ہو کہ اے عبد القادر جیلانی میری اوپر تکلیف ہے پہنچ جاؤ اللہ فرماتے ہیں الحم ارجل یمشون بہا کیا ان کے پیر ہیں جو ان پر چل سکیں کیا ان کی پاؤں ہیں جو اس پر چل سکے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیں جی وہ ہوا کے دوش پہ آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم ان کو پکارتے ہو کہ میری مدد کرو الحم ائی دینشن کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو پر ان کے ایسے ہاتھ نہیں جو پکڑ سکیں ان کی ہاتھوں میں دم نہیں روح نکل چکی ہے تم کہتے ہو کہ مردے دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں او دور سے اولیاء ہمیں دیکھتے ہیں ہماری ساری حالات کا ان کو پتا ہے اللہ فرماتے ہیں لہم آذان یسمعون عرو کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں ام لہم آر یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون مڑو اللہ فرماتے ہیں ان کے پیر میں چلنے کی طاقت ان کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ان کے کانوں میں سننے کی طاقت یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی جی وہ تو لیا ان میں سب کچھ ہے جی وہ پہنچتے ہیں تو ہم تمہاری مان لیں یا اللہ کی مان لیں کس کی ماننی چاہیے اللہ اکبر ذرا غور کرو دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ نے مشرقین سے کہا کہ تم جن کو حاجات کے لیے پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں بندے اگر پتھر ہوتے تو وہ تو ہماری طرح بندے نہیں ہیں نا اسی طرح ان کی کیا ایسی آنکھیں ہیں جو دیکھ سکے ایسے کان ہیں جو سن سکے یہ سارے انسانوں کی صفات ہیں پتھروں کے بتوں کے درختوں کے جھنڈوں کے نہیں ذرا آٹھویں دلیل دیکھ لو قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین یدعون من دون اللہ سورہ نحل آیت بیس اکیس والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون ان دو آیتوں کا ترجمہ ذرا سن لو اور جن کو وہ مشرقین پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کچھ پیدا کرنے والے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ مردے ہیں زندہ نہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں زندے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں زندہ جی خبروں میں وہ زندہ ہیں اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وہ مردے ہیں زندہ وہ نہیں جانتے کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں ہیں بتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہم کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ علم نہیں کہ ہم کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے پتھر بھی قبروں میں ہوتے ہیں <laughs> انا راجعون اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کر دی ان کی کون سی بات ہے جس کو ہم دیکھیں اور سن لیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیتیں کن کے بارے میں ہیں انسانوں کے بارے میں اولیاء بزرگ پیغمبر ان کے بارے میں ہے کہ ان کو مت پکارو وہ تمہاری پکار نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اور نہ تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں اس لیے کہ مدد کرنے والا ہر جگہ سے سننے والا ہر کسی کو ہر جگہ پہنچنے والا رب کون ہے صرف اللہ صرف اللہ نئی دلیل دیکھ لو سورہ انام آیت چتیس اللہ فرماتے ہیں انما الذین نم آیسبا سم اللہ اللہ فرماتے ہیں قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردے تھوڑی سنتے ہیں دیکھو یہاں زندہ سننے والے اور مردے کو آپس میں آمنے سامنے اللہ نے پیش کیا تقابل کیا سننے والا اور مردہ معلوم ہوتا ہے کہ مردہ سنتا جو سنتا ہے وہ مردہ نہیں وہ تو زندہ ہے اللہ فرماتے ہیں انما الذین اللہ کرے کہ عام لوگ قرآن پڑھ لیں تو مولیوں کی چنگل سے یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے ورنہ پوری زندگی یہ شر کے دلدل میں پسے رہیں گے اور مولوی ان کو لوٹتے رہیں گے کلے کبھی چندے کے بہانے کبھی مدرسے کے بہانے کبھی صدقے کے بہانے کبھی تیجے کے بہانے کبھی جمعے کے بہانے کبھی چالیسویں کے بہانے کبھی سال کے بہانے کبھی ختنے کے بہانے کبھی شادی کے بہانے کبھی پندرہ شابان کے بہانے کبھی تریس رمضان کے بہانے مگر کھاتے رہیں گے یہ لوگ تمہیں یہ دیمک ہے دیمک علماء سو دیمک ہیں یہ مولوی نہیں انہی کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل اللہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً اکثر بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر اکثر کثیراً لیا کلو النَّاسِ اموال سے یہ بڑے مولوی اور بڑے پیر لیا کلو النَّاسِ اموال سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں مال لوگوں سے بٹورتے ہیں کبھی کس چیز کے بہانے کبھی ویب سائٹ بنا کر کبھی ایک سٹیشن بنا کر لوگوں سے چندے مانگتے ہیں دین کا یہ کام ہو رہا ہے جی وہ کام ہو رہا ہے جی یہ تو ہو رہا ہے جی لوگ یہ لوگ اللہ کے عاشق ہیں کوئی امریکہ سے بھیج رہا ہے کوئی انڈیا سے بھیج رہا ہے کوئی روس سے بھیج رہا ہے کوئی عرب سے بھیج رہا ہے اور مولوی اپنے دکان چمکا رہا ہے اور مولوی اپنے مدرسے اور اپنے دین کے کام کے بہانے اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور اپنے بچے ان کے عیش کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے جائز طریقے سے اگر کھائے تو کوئی بات نہیں سَبِيلِ اللہ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے بھی منع کرتے ہیں اللہ کا راستہ اگر یہ دکھاتے تو بھی اچھا ہوتا مگر اللہ کا راستہ نہیں دکھاتے اللہ کا راستہ کیا ہے قرآن ہے قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اللہ کی طرف جاتا نہیں اللہ فرماتے ہیں قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردے ان کو جب اللہ زندہ کر کے اٹھائیں گے پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے یعنی وہ تھوڑی سنتے ہیں اللہ اکبر اب ان نو آیتوں پر ذرا غور کرو خدا کے لیے ان نو آیتوں کو بار بار پڑھو میں نے حوالے دیے آیتوں کے تم ان صورتوں کو اٹھا کر ان کے ترجموں کو بار بار دہراتے رہو پتا چل جائے گا کہ اللہ نے کتنا صاف کہا ہے کہ مردے سنتے مردے مدد کے لیے پہنچتے مردوں کے پاس کوئی اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ملا انباشت کی چپ نشوت ہمارے معاشرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے سامنے جھکنے اور خاموشی کو آر سمجھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم حق تسلیم کریں اور کسی آیت کے سامنے ہم خاموش ہو جائیں کہ بھئی یہ تو آیت ہے اس نے ٹھیک کہا تو ہماری شلوار اتر جائے گی وہ خاموش نہیں بیٹھتے وہ ہر دلیل سننے کے بعد کوئی تعویل ضرور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سادہ لوہ عوام چونکہ اللہ اور رسول کا نام جاننے کے باوجود ایمان تو صرف اور صرف اپنے اکابر پر لائے ہیں ان کو کیا پتا ان کے منہ سے سن کر بٹک جاتے ہیں وہ سادہ لوہ مسلمان کو شیطانی بکھاوے سے بچانے کے لیے ہم ذرا مفسرین کی آرا کو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ سادہ لوہ عوام شیطانی بکھاوے سے بچ جائیں لیکن تفصیل کے حوالے دینے سے پہلے ہم پہلے کچھ قوانین بیان کریں گے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب شرح عقائد کے حوالہ سے لکھتے ہیں النصوص من الكتاب و سنت تحمل على ضواہر ما لم يصرف عنها دلیل قطعی شرح عقائد صفحہ نمبر 119 کی عبارت ہے شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر نے یہ عبارت اتمام البرحان جیل دو صفحہ ساٹھ میں دی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت کی نصوص کو اپنے ظاہر پر حمل کیا جائے گا یعنی قرآن کا جو ظاہری معنی ہے یہی مراد ہے میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جب تم ان موریوں کے سامنے یہ آیتیں رکھو گے تو وہ کہے گا بھائی یہ اس کا یہ معنی توڑے یہ جو صاف نظر آتا ہے نہیں نہیں اس کا مقصد اصل میں یہ چن کے چنان کے اگر مگر تو علماء لکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا وہی معنی مراد ہوگا جو ظاہری ہوگا جب تک کوئی قطعی دلیل اس سے معنی نہ ہو ظاہر ہی پر حمل کیا جائے گا شیخ الحدیث رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرقہ ناجیہ کی تشریح میں شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغات جلد ایک صفحہ ایک سو ستر کی حوالے سے ایک عبارت پیش کرتے ہیں تنقید متین تباسوم صفحہ چوالیس پر وہ لکھتے ہیں اقولو الفرقت الناجیتو هم الاخذون فی العقیدت والعمل جمیعاً بما ظہر من الكتاب والسنت وجرا علیہ جمہور الصحابت جمہور الصحابت رضی اللہ والتابعون شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں اس اس چیز پر عمل کرے جو کتاب و سنت سے ظاہر ہے اور جس چیز پر جمہور صحابہ اور تابعین کا عمل تھا یعنی قرآن اور سنت کا جو ظاہری معنی ہے یہی مراد ہوتا ہے شیخ الحادیث صاحب کے ان دو حوالوں سے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی فراڈ یا عوام کو یہ نہ دے سکے کہ بھائی قرآن آیات سے ظاہری معنی تھوڑا ہی مراد دیا جاتا ہے جی تو ہم نے شیخ الحدیث صاحب اور حجت اللہ البالغین امام شاہ ولی اللہ اور تفتزانی کی عبارت گویا کہ چار علماء کا حوالہ بنا یہ صرف اس لیے دیا کہ قرآن نصوص سے ظاہری معنی مراد لیا جائے گا کوئی دوسری تعویل قبول نہیں ہوگی تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے اور دی یہ پیچھے جتنی آیتیں گزری ہیں ان کو تم قرآن میں دیکھو صاف نظر آئے گا کہ مردے طاقت سننے کی بھی نہیں رکھتے اور مدد کرنے کی بھی نہیں رکھتے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں اب ذرا آئیں کہ ان آیات کا صحابہ کے رام اور دیگر مفسرین نے اس ان آیات کے بارے میں کیا فرمایا وہ ان آیات کا کیا تفسیر لیتے ہیں اور کیا ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری اور آپ لوگوں کی والدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب کی استانی بھی ہے تمام صحابہ کی استانی ہے اور سب کی صحابہ نہیں بلکہ پوری امت کی ماں بھی ہے وہ غزوہ بدر کے بعد مشرقین کے لاشوں پر کڑے ہو کر رسول اللہ نے جب فرمایا تھا لاشوں کو مخاطب کر کے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا عائشہ صدیقہ کن آیات سے استدلال کرتی ہیں تو پورا قصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور دیگر مشرقین مکہ جن کو قتل کیا گیا تھا ان کی لاشوں پر رسول اللہ کڑے ہو گئے اور رسول اللہ نے فرمایا بخاری جلدو صفحہ پانچ سو چھیاسٹھ مگر یہ یاد رکھیں یہ احادیث خبر واحد ہیں اگر مسئلہ عقائد کا ہے تو یہ روایت اس میں نہیں چل سکتی ان کی طرف سے اگر مسئلہ فروعیہ ہے تو امام کا قول پیش کریں گے لیکن ہم ان دلائل کو قرآن کی تشریح میں پیش کرتے ہیں ویسے اس سے دلیل ہم نہیں پکڑتے قرآن کی تشریح بنا کر کے دیکھو صحابہ کرام نے کیا تفسیر فرمائی ہے رسول اللہ ان کی لاشوں پر کھڑے ہو گئے بخاری جلد دو صفحہ پانچ سو چھیاسٹھ اور فرمایا انا وجد نا حق نہ حقا انا ما ما ربكم حقا جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے فرمایا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو رب نے تم سے کیا تھا عذاب کے بارے میں یعنی رسول اللہ نے ان کو کہا کہ میں جو تم سے کہا کرتا تھا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہمیں تو فتح دے دی آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ تھا کیا دیں گے کیا عذاب دیا گیا کہ نہیں رسول اللہ کو لاشوں سے بات کرتے ہوئے جب صحابہ نے دیکھا تو ذرا دیکھو صحابہ کرام سیدنا فروق اعظم نے سوال کیا بخاری جلدو صفحہ پانچ سو چھیاسٹھ یا رسول اللہ کیف تکلم لا ارواح اے اللہ کی رسول تم ان مردوں سے بات کرتے ہو جن میں روح اس سے پتا چلتا ہے کہ عمر فاروق کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ مردے اس لیے تو اس نے پوچھا کہ کیسے مردوں سے تم بات کرتے ہو ابن عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کے سوال کے جواب میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے اب ابن عمر کہتا ہے کہ جب عمر فاروق نے پوچھا کہ تم مردوں سے کیسے بات کرتے ہو تو ابن عمر چون کے موقع پہ موجود نہیں تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ موقع پر موجود نہیں تھی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابن عمر بھی موجود نہیں تھا دونوں غیر حاضر ہیں مگر اب بات بنی بھائی بھئی عمر فاروق نے جب رسول اللہ سے پوچھا کہ تم بغیر روح کے مجسموں سے بات کرتے ہو تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا ابن عمر کہتے ہیں کہ بخاری جد ایک پانچ سو ستاسٹھ میں ہے انہم الان لیسمعون ما اقول لہم جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ اس وقت اس کو سن رہے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جواب دیا کون سا جواب کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں یہ یہ کون کہتا ہے ابن عمر کہتا ہے جو موقع پر موجود نہیں تھا اور شاگرد ہے عائشہ صدیقہ اس کی استانی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بخاری جلد ایک صفحہ ایک سو تریاسی جلد دو صفحہ پانچ سو ستاسٹھ میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ یہ جواب دیا تھا انتم بے اسما لما اقول منہم میں ان سے جو کہتا ہوں تم سے زیادہ سن رہے ہیں اب بات یہاں بن گئی ان لوگوں کو تو بھائی بات مل گئی کہ دیکھو سن رہے ہیں کہ بات کی بات ہو رہی ہے جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اس پورے قصے کا تذکرہ ہوا کہ بھائی ابن عمر تو یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ مردے سن رہے ہیں اب صحابہ میں اختلاف کن کے بارے میں تھا بدر کے واقعے کے بارے میں کہ رسول اللہ کی بات مردوں نے سنی کہ نہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے عوام سے صحابہ میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا خدا کے بندے صحابہ میں اس سننے کے بارے میں اختلاف تھا جو رسول اللہ نے مردوں سے بات کی تھی تمہارے سننے کے بارے میں کہاں کہاں اختلاف ہے باقی امت کے بارے میں تو پک کی بات ہے کہ نہیں سن رہے اب اس اختلاف کی بات ذرا سن لو جب عائشہ صدیقہ کو پتا چلا کہ تمہارے شاگرد یہ کہتے ہیں تو اس نے فوراً فرمایا تصحیح فرما دی مسلم شریف جلد ایک صفحہ تین سو تین میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا قد وحلا ابن عمر عائشہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بھول گئے ابن عمر ابن عمر بھول گئے یعنی انہوں نے یہ بات صحیح نہیں کہی وہ سیدنا رسول اللہ کے الفاظ کو یاد نہ رکھ سکے آپ نے مردوں کے سننے کی بات قطع نہیں فرمائی بلکہ کیا فرمایا سیدہ عائشہ کا قول بخاری جلدو دو پانچ سو ستاسٹھ میں ہے اب بخاری میں تم یہ دیکھتے ہو تو یہ کیوں نہیں دیکھتے اللہ کے بندے اس لیے کہ اس سے شرکی نفی ہو رہی ہے اور تم شرک کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہو اب عائشہ صدیقہ نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سن رہے ہیں بلکہ کیا فرمایا انہم لیالمون انما کنت اقول لہم حق ثم لا تسمع الموتى وما بمسمع من في القبور عائشہ نے فرمایا بے شک وہ مشرقین اگلے جہان میں پہنچ کر اس حقیقت کو سمجھ اور جان رہے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ حق تھا عائشہ نے فرمایا کہ جب عمر فاروق نے رسول اللہ سے کہا کہ تم مردوں سے کیوں بات کرتے ہو تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں بلکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جب برزخ میں پہنچ گئے تو اب یہ وہاں سمجھ رہے ہیں کہ محمد جو ہم سے کہتا تھا کہ تمہیں عذاب ملے گا وہ سچ کہتا تھا لیا وہ وہاں سمجھ رہے ہیں اب اختلاف ابو جہل کے سننے میں ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ کی بات سنی کہ نہیں دیگر مردوں کے بارے میں کہیں اختلاف نہیں ہے یاد رکھو اس نقطے کو مولوی مولوی لوگ دھوکہ دیتے ہیں جہاں بھی فل جملہ اور جملہ کی بات ہوئی ہے علماء نے جہاں بھی سننے کی بات کی ہے تو انہوں نے وہ سننے بدر کے بارے میں سننے کی بات کی ہے کہ رسول اللہ کی جو بات تھی وہ کافروں نے سن لی یا نہیں سن لی باقی اموات کے سننے میں کسی کا اختلاف نہیں اس تفصیل سے رسول اللہ کا مردوں کے ساتھ خطاب کرنے کی حقیقت کا بھی پتہ چلا اور ساتھ ان دو آیات کی تفصیل بھی معلوم ہو گئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سمجھ رہے ہیں مردے اور پھر دلیل میں فرمایا لا تسمع الموتا وما انت بمسمع من فی القبور کیا عائشہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے سننے کی نفی نہیں ہوتی معلوم ہوتا ہے کہ ان آیت میں سننے کی نفی ہے اگر نہ ہوتی تو عائشہ صدیقہ سے تم زیادہ قرآن نہیں سمجھتے ہو اللہ کے دشمنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مبارکہ نے الموتا ہی پر دلیل بنا دی کچھ فقیر کہتے ہیں کہ جی سیدہ عائشہ موقع پر موجود نہیں تھی تو ہم کہتے ہیں کہ ابن عمر بھی موجود نہیں تھا اس میں کون سی بات ہے اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیت آیات کی تفسیر اور اس واقعہ کی تفسیر کیا بتا دی کہ مردوں نے رسول اللہ کی بات سنی نہیں بلکہ رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان میں پہنچ کر کے برزخ قبری شرع میں پہنچ کر کے ان کو پتہ چلا کہ بھئی